اچھا جی الرحمن الرحیم میں بتا ہی نہیں سکا تھا شاید آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا کہ جنہوں نے چار سال کا عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے چار سال کا عالمہ کا کورس مکمل دن کا ہو چکا ہے ان کے لیے وفاق المدارس پانچ اپریل کو ایک پرچہ لے رہا ہے پانچ اپریل کو ایک پرچہ ہوگا وفاق المدارس چار سال کا جو عالمہ کا کورس ہے تو یہ اس کی تاکہ چھ سال کی ڈگری کے برابر کرنے کے لیے کہ چھ سال کا جو اب نیا کورس شروع ہے وہ چھ سال کا شروع ہوا ہے پانچ اپریل کو وہ ہے میرے خیال میں کل لاسٹ ڈیٹ تھی پچیس لاسٹ ڈیٹ تھی اس کے لیے کیا پتا ابھی ابھی بھی وہ ہو سکتا ہو لیکن جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے چار سال کا کورس تو ان کو بتا دیں کہ جی اگر وہ پیپر دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک پیپر دے دیں تھا کہ وہ چھ سال کی ڈگری کیونکہ یہ ایچ سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ چھ سال کم از کم جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ میٹرک کے بعد تاکہ سکسٹین ایئرز آف ایجوکیشن ہو جائے سکسٹین ایئرز آف ایجوکیشن ہو جائے تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے برابر ہوتا ہے تو چار سال کا جو کورس ہے وہ بنتا نہیں ہے فاقل مدارس والے اس کے لیے اب ایک پیپر لے رہے ہیں تو جو ساتھی وہ ہوں جنہوں نے نہیں کیا ہوا ان کو بتا دیں کہ وہ جی پیپر وغیرہ کا دینا چاہتے ہیں تو دے دیں اگلے سال بھی کیا پتا ہو اگلے سال بھی تو کریں گے کیونکہ کافی سالوں سے چار سال کا کورس چل رہا تھا اگلے سالوں میں بھی آئے گا لیکن اس دفعہ جو ہے وہ پانچ اپریل کو ڈیٹ رکھی تھی انہوں نے یہ مجھے خود نہیں پتا تو پیپر کے لیے پڑھنا کیا ہوگا یہ مجھے خود نہیں پتا یہ مجھے نہیں پتا یہی میں نہیں بتا سکتا آپ کو چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم آ جاتے ہیں جی نہیں بحث نہیں نہیں کی بحث آگی نہیں کی بحث کیا ہوگی لا یدعو

لا ادون لا ندون اور ہاں، مجھول کیسے آئے گا لا یدعا لا یدعا لا یدعا لا تودا لا تودا یا لا یدعینا لا ادعا لا ندعا اور لا یدعینا لا یدعیان لا یدعونا لا تدعینا لا تدعیان لا یدعینان لا ادعینا لا ندعینا خفیف اس کا آئے گا لا یدعا ہاں، لا یدعین لا یدعون لا تدعین لا ادعین لا ندعین اور حاضر کیسے آئے گا حاضر آئے گا لاتا دو لاتا دو وا لاتا دو لاتا دی لاتا دو وا لاتا دو نا لاتا دو ان لاتا دو آن لاتا دو ان لاتا دو ان لاتا دو آن لاتا دو ان لاتا دو ان لاتا دو ان لاتا دو ان اور پھر مجھول لاتو دا لاتو دا یا لاتو دا لاتو دا ہا لا اچھا جی تو اس طریقے سے جو ہے نا لاتو دا لاتو دا لاتو دا لاتو دا یہ آپ کے پاس پتہ نہیں واحد صادق کا سیگا کیسے لکھا ہوا ہے نہیں مجھول کے اندر نہیں مجھول کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو نہیں لکھا ہوا دوبارہ نہیں ہاں، واحد مون ساضر کا سیگا میرے پاس غلط لکھا ہوا ہے یہ لاتو دا لاتو دا یا لاتو دا لاتو ای لاتو دا یا لاتو دا نا لاتو دا ہونا چاہیے میرے پاس یہاں غلط لکھا ہوا ہے اگر کتابوں میں اگر وہ ہوگا تو آپ درست کر لیں پھر شکیلا ٹھیک ہے اللہ پہ کس لکھا ہوا ہے واحد منصاظر کا لاتو دائی ہونا چاہیے لاتو دین نہیں ہونا چاہیے لاتو دائی مجھول مجھول کی بات کر رہا ہوں لاتا تدعی نہیں ہے لاتا تدعی کو تو مجھول کہنا تدعی ہونا چاہیے لا تو یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہی اس میں گڑبڑ اگر کچھ ہو ہوں تو بعض دفعہ ہو رہ جاتے ہیں تو اس طرح یہ ہوگا اب کیا تھا لا یاد اصل میں کیا تھا یاد تھا یاد لا داخل ہوا تو کیا ہو جائے گا واؤ گر جائے گا نہیں بھی بنانے کا طریقہ اسے امر بنا دیتے واؤ گر گیا تو لا یادو نے تھا تو کیا بن گیا لا یا ہوا ید او نہ تھا تو لا یا تدعو او تھا تو لا تدعو دد تھا تو لا دُا لا یا نہیں او سیگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا لا ہاں، تھا اور ہاں، ندعو تھا اس سے جو ہے یہ بن جائیں گے سارے اور سارے ایسے ہی بنیں گے ایک طریقہ آپ کو آ جائے تو آپ کو خود بخود سارے ہو جائے گا آگے چلیے جی بحث اس میں فائل اور اس میں مقبول اس میں فائل اور اس میں مقبول کی طرف آ جائیں دیکھیں ذرا اس میں فائل آ گیا ٹھیک ہے اس میں فائل آ گیا دا ان دا نے دا او نا یا تن دا یا تا دا یا تون دا ٹھیک ہے نا دا ٹھیک ہے اور ہم بولتے تھے دائی دائی کہتے ہیں دعوت دینے والا یعنی بلانے والا دائی دائی تو یہ دائن کاغن اصل میں کیا تھا یہ پڑھتے ہیں ابھی دائن دائیان دعون دائیتن دائیتان دائیاتن مدعوون مدعوان مدعوون مدعوتن مدعوتان مدعواتن دیکھیے ذرا دائن اصل میں تھا کیا تھا دائن اصل میں کیا تھا دائن تھا نا فا تھا اچھا اب دیکھیں کیا ہونا کیا تھا قانون اگر آپ کو آتے ہیں تو دیکھیں واؤ بات کسرا کے طرف میں واقع ہو کر یا سے بدل جائے گا یہ قانون پڑا تھا نا کہ واؤ طرف میں ہو یعنی کونے پر ہو یا اس پہ آ رہا ہو اور مکسرا کے بعد ہو تو اس کو واقع کیسے بدل دیتے ہیں یاد سے بدل دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا دا یون کیا بن جائے گا دا یون آپ اس کو آپ لکھیں کیسے آپ اس کو آپ اس کو لکھیں وہی نون تنوین کو آپ کیا بنا لیں ٹھیک ہے نا دا دا سمجھ رہے ہیں بات کو کیا بن گیا نون تنوین کو میں نے ایسے لکھ دی ہے نون کی شکل میں دائی یون یا پر ضمہ سکیل تھا یا پر ضمہ کیا تھا سکیل تھا تو یا کا ذمہ کیا ہو گیا گر گیا تو کیا بن جائے گا دائین کیا بن گیا دائین دو ساکن جمع ہو گئے یا اور نون ساکن ہو گئے یا اور نون دو ساکن جمع ہو گئے تو کیا ہوا یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا تھا بن گیا دا یعنی اس کو میں یوں لکھتا ہوں دا یوں تھا دائن ٹھیک ہے اب میں نے اس نون کو دوبارہ تنوین کی شکل میں لکھ لیا تو کیا بن گیا دا ایسے ہی کازن کازن اصل میں کیا تھا جی یہ وہ تھا ہاں، کازی یون تھا کازی یون فا سمجھ رہے ہیں نا اسی طرح تو دائن اصل میں دائیون تھا پھر دائیون ہوا پھر یہ کیا ہو گیا تو دائن دائیانے یہ کیا تھا دائیوانے تھا فا دائیوانے تھا وہی یا سے بدل جائے گا کیونکہ واؤ آ گیا واؤ سے پہلے کسرا تو واؤ کو یا سے بدل دیا کیا بن گیا دائیانے داؤن اصل میں کیا تھا داؤن اصل میں کیا تھا دائی نہ تھا کیا تھا دائی بونا فا عل دا تھا ٹھیک ہے نا پھر کیا ہوا واؤ کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا دا یو ہو گیا کیا ہو گیا دا یو ہو گیا جب دا یو نہ ہو گیا <laughs> تو یہ کیا ہو گیا اب یو والی صورت بن گئی ایو والی اس میں کیا دا یونا تھا اس یا کے سمے کو ماقبل کو دے دیں گے کیا دے دیں گے ماقبل کو دے دیں گے جب ماں قبل کو دے دیں گے اور جب ماں قبل کو دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ این کے اوپر جمع ہو جائے گا اور یا کا اپنا جو یا خود ساکن ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا دا میں پڑھ ہی نہیں سکتا یا اور واؤ دو ساکن ہے ٹھیک ہے نون آ جائے گا اب کیا ہو جائے گا یا گر جائے گا تو کیا بن جائے گا دا اونا دا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے دا ای نہ تھا پھر واؤ کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا دا یونا ہو گیا دا یونا ٹھیک ہے اب اس کیا کریں گے یا کی حرکت کو ماں قبل کو دے دیں گے یا کی حرکت کو ماں قبل کو دے دیا ماں قبل کو دے دیا تو یا گر جائے گا تو کیا بنے گا دا ہو جائے گا دیکھیں اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سرف العزیز میں آپ دیکھیں گے حضرت نے جی نے دو وہ لکھے گے سیکھے ای یو اور میو والی صورت ای یو اور میو ایو ہو جائے یا میو ہو جائے ایو اور میو بس یوں یاد رکھیے گا ایو اور میو ایو اور میو جب ہوتا ہے نا ایو اور میو تو اب کیا کریں گے یہ دو شکلیں اس جیسی شکلیں ہوں یہ نہیں کہ یہی ہوں ایو اور میو تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ان ان دو کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ یا کی حرکت کو ہم ماں قبل کو دیتے ہیں یا کی حرکت کو ماں قبل کو دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی یا اور واؤ وغیرہ آ رہے ہو نا کسی جگہ کے اوپر بھی تو وہاں پر ہم کیا کر دیتے ہیں ان کی حرکت کو گرا دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں ایو اور میو اس کو یاد رکھیں ایو اور میو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں حرکت کو ماں قبل کو دیتے ہیں اور باقیوں کے اندر ہم کیا کر دیتے ہیں حرکت کو گرا دیتے ہیں دیکھیں یہ کیا تھی دا یونا دا یونا یہ دا وونا تھا لیکن کیا بن گیا یا سے بدل گیا تو کیا بن گیا دا یونا تو یو والی صورت بن گئی نا یو دا یونا یو تو اب کیا کریں گے اب یا کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے تو یا اب گر جائے گا کی وجہ سے اس کے علاوہ جو ہوگا نا وہاں پر اس کے علاوہ جو صورت ابھی ہم نے کہا تھا کہ جی یہاں پر ضمہ ثقیل تھا تو وہاں پر گر جائے گا جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا دا ان اصل میں کیا تھا دا ان اصل میں تھا دا ون تھا پھر کیا ہوا دا یون ہو گیا کیا ہو گیا دا یون ہو گیا لیکن اور نہیں ہے نا تو یہاں پر کیا ہو گیا یہاں پر یا کی حرکت گر جائے گی یہاں پر یا کی حرکت گر جائے گی تو کیا ہو جائے گا دا اور پھر دا کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی یو اور میو یو اور میو دیکھنا آپ یہ کہیں گے دا دا تھا پھر کیا بنا دا ہوا بھائی اس کی حرکت کو ماں قبل کیوں نہیں دیتے ہیں دا میں کہتا ہوں یہاں پر سکیل گیا اس کی حرکت کو بھی ماں کو دے نا اس کی بھی حرکت ماں کو دیں کہتے نہیں جی اس کی حرکت ماں کو نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے اس لیے کہ یہ یو اور میو نہیں ہے یو میو نہیں ہے دا دا ایتن اصل میں کیا تھا دا ایوتن تھا پھر واؤ کو یاد ہوتا دا ایتان اصل میں دا ایوتان وطان تھا دایاتون اصل میں دا ایواتن تھا اچھا جی چلے اس میں وقول کی طرف آ جائیں مدعوغن مدعوغن اصل میں کیا تھا مدعوغن تھا مدعوغن اصل میں کیا تھا مفعول مفعول تو مدعوغن ایک ایک واؤ کیا ہے ایک واؤ زائدہ ہے وہی والا مفعول اور آخری والا واؤ جو ہے نا اصلی ہے کیا ہو جائے گا مدعوبن دو واؤ جمع ہو گئے پہلا ساکن ہے تو اس کو ادغام کر دیں گے تو کیا بن جائے گا مدعوبن مدعوبن مدعوبان اصل میں مفعولان مدعوبان تھا پھر وہ ہو جائے گا مدعو مدع یہ کیا آ جائے گا مدعوبون ٹھیک ہے نا مف لونا مفعولونا مدبونا ٹھیک ہے نا اس میں اب یہ آ یا مدھونا مدھو بتن اصل میں مفعولتن لتن بتن مدھو بتانے مدھو باتون یہ آسان ہے بہت آسان تو الحمد ہمارا یہ بھی دا یادو والی گردانے ختم ہوئی ہیں اب آگے رما یارمی والی یہ تو بہت مزے کی گردانے رما رمایا رما رمت رمتا رمائی نا رمائی تمہارا رمائی تم رمائی رمائی تمہارا رمائی تم نہ رمائی تو رمائی نا بہت آسان ہے یہ تو یارمی یارمیا نے یارمونا ترمی ترمیا نے یارمینا ترمی ترمیا نے ترمونا ترمینا ترمیا ترمینا ارمی نرمی یہ تو بہت بچوں والی گردانے آگے تو یہ اس میں آپ نے تین بس وہ یاد کرنے جیسے سب العزیز کے اندر وہ دیے ہوئے ہیں نا تین قسم کے وہ وہ یاد کر لیں گے کہ جی جو ساجی نے بنائے ہوئے میزائل جو بنائے ہوئے ہیں پیٹرن دیے ہوئے تین پیٹرن دا یدو والا رما یرمی والا ہے اور رضی یرزا والا ہے یہ اس سے یاد ہو جائیں گے تو آپ کو بڑا آسانی ہو جائے گی